اور اس دن ہم انہیں چھوڑ دیں گے کہ ان کا ایک گروہ دوسرے پر ریلا سیلاب کی طرح آوے گا اور ساور پیون کا جائے گا تو ہم سب کو اکٹھا کر لائیں گے